حسن بن علی عطار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے ابو طاہر نے حدیث پاک کے چند اجزاء لکھ کر دیے میں نے ان میں دیکھا کہ جہاں بھی کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک نام آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نام کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم و تسلیم کتیراً قطیرن کتیرن لکھا کرتے تھے میں نے پوچھا کس طرح کیوں لکھتے انہوں نے کہا میں اپنی نعمری میں حدیث پاک لکھا کرتا تھا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نام پر درود نہیں لکھا کرتا تھا میں نے ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے سلام عرض کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پیر لیا ایسے میں نے دوسری جانب حاضر ہو کر سلام عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر سے بھی منہ پیر لیا میں تیسری دفعہ چہرہ انور کی طرف حاضر ہوا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ سے ضرور گہدانی کیوں فرما رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اس لیے کہ جب تو اپنی کتاب میں میرا نام لکھتا ہے تو مجھ پر درود نہیں بیچتا اس وقت سے میرا یہ دستور ہو گیا کہ جب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک نام لکھتا ہوں تو صلی اللہ علیہ وسلم تسلیماً کتیراً کطیر کطیر لکھتا ہوں یا ربی صلی وسلم دائمن ابدا علی حبیبی کا خیر خلق كليہ ابو حفظ سمرکندی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب رونق المجالس میں لکھتے ہیں کہ بلخ میں ایک تاجر تھا جو بہت زیادہ مالدار تھا اس کا انتقال ہوا اس کے دو بیٹے تھے میراث میں اس کا مال آدھا آدھا تقسیم ہو گیا لیکن ترکہ میں تین بال بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود تھے ایک ایک دونوں نے لے لیا تیسرے بال کے متعلق بڑے بھائی نے کہا کہ اس کو آدھا آدھا کر لے چھوٹے بھائی نے کہا ہرگز نہیں خدا کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک نہیں کاٹا جا سکتا بڑے بھائی نے کہا کیا تو اس پر راضی ہے کہ تینوں بال تو لے لے اور یہ مال سارا میرے حصے میں لگا دے چھوٹا بھائی خوشی سے راضی ہو گئے بڑے بھائی نے سارا مال لے لیا اور چھوٹے بھائی نے تینوں موئے مبارک لے لیے وہ ان کے اپنی جیب میں ہر وقت رکھتا اور بار بار نکالتا ان کی زیارت کرتا اور درو شریف پڑھتا تھوڑا ہی زمانہ گزرا تھا کہ بڑے بھائی کا سارا مال ختم ہو گیا اور چھوٹا بھائی بہت زیادہ مالدار ہو گیا جب اس چھوٹے بھائی کی وفات ہوئی تو میں سے بعض نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جس کسی کو کوئی ضرورت ہو اس کی قبر کے پاس بیٹھ کر اللہ تعالیٰ شان سے دعا کیا کرے نظرت المجالس میں بھی یہ قصہ مختصر نقل کیا ہے لیکن اتنا اس میں اضافہ ہے کہ بڑا بھائی جس نے سارا مال لے لیا تھا بعد میں فقیر ہو گیا تو اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے فقر و فاقے کی شکایت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں فرمایا او محروم تو نے میرے بالوں میں بے رغبتی کی اور تیرے بھائی نے ان کو لے لیا اور وہ جب ان کو دیکھتا ہے تو مجھ پر دروج بہتا ہے اللہ جل شاہ نے اس کو دنیا اور آخرت میں سعید بنا دیا جب اس کی آنکھ کھلی تو آ کر چھوٹے بھائی کے خادموں میں داخل ہو گیا یا ربی صلی وسلم دائمن ابدا اللہ حبیب کا خیر الخلق کی کل ایک عورت حضرت حسن بصیر رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس آئی اور عرض کیا کہ میری لڑکی کا انتقال ہو گیا میری یہ تمنا ہے کہ میں اس کو خواب میں دیکھوں ہر حسن بصیر رحمۃ اللہ نے فرمایا کی شکی نماز پڑھ کر چار رکعت نفل پڑھ اور ہر رکعت میں الحم شریف کے بعد اللہ کو متقاصر پڑھ اور اس کے بعد جو اور سونے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و درود پڑھتی رہے اس نے ایسا ہی کیا اس نے لڑکی کو خواب میں دیکھا کہ نہائی نہایش سخت عذاب میں ہے تارکول کا لباس اس پر ہے دونوں ہاتھ اس کے جکڑے ہوئے ہے اور اس کے پاؤں آگ کی زنجیروں میں بندھے ہوئے ہیں میں صبح اٹھ کر پھر حسن بصری رحمت اللہ کے پاس گئی ارے حسن بصیر احمد فرمایا کہ اس کی طرف سے صدقہ کر شاید اللہ جل شان اس کی وجہ سے تیری لڑکی کو معاف فرما دے اگلے دن ہر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ جنت کے ایک باغ ہے اور اس میں ایک بہت اونچا تخت ہے اور اس پر ایک بہت نہایت حسین جمیل خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی اس کے سر پر ایک نور کا تاج ہے وہ کہنے لگی حسن تم نے مجھے بھی پہچانا میں نے کہا نہیں میں نے تو نہیں پہچانا کہنے لگی میں وہی لڑکی ہوں جس کی ماں کو تم نے درود شریف پڑھنے کا حکم دیا تھا عشاء کے بعد سونے تک حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تیری ماں نے تو تیرا حال اس کے بالکل برعکس بتایا تھا جو میں دیکھ رہا اس نے کہا میری حالت وہی تھی جو ماں نے بیان کی تھی میں نے پوچھا پھر یہ مرتبہ کیسے حاصل ہو گیا اس نے کہا کہ ہم ستر آدمی اسی عذاب میں مبتلا تھے جو میری ماں نے آپ سے بیان کیا صلحہ میں سے ایک بزرگ کا گزر ہو ہمارے قبرستان پر ہوا انہوں نے ایک دفعہ درو شریف پڑھ کر اس کا ثواب ہم سب کو پہنچا دیا ان کا درود اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسا قبول ہوا جس کی برکت سے ہم سب اس عذاب سے آزاد کر دیے گئے اور ان بزرگ کی برکت سے رتبہ نصیب ہوا روز الفائق میں اسی کا ایک دوسرا قصہ لکھا ہے کہ ایک عورت تھی اس کا لڑکا بہت ہی گناہ گار تھا اس کی ماں اس کو بار بار نصیحت کرتی مگر وہ بالکل نہیں مانتا تھا اسی حال میں وہ مر گیا اس کی ماں کو بہت ہی رنج تھا کہ وہ بغیر توبہ کے مرا اس کو بڑی تمنا تھی کہ کسی طرح اس کو خواب میں دیکھے اس کو خواب میں دیکھا تو عذاب میں مبتلا تھا اس کی وجہ سے اس کی ماں کو اور بھی زیادہ صدمہ ہوا ایک زمانہ کے بعد اس نے دوبارہ خواب میں دیکھا تو بہت اچھی حالت میں تھا نہایت خوش و خرم ماں نے پوچھا یہ کیا ہو گیا اس نے کہا کہ بہت بڑا گناہ گار شخص اس قبرستان پر کو گزرا قبروں کو دیکھ کر اس کو کچھ عبرت ہوئی وہ اپنی حالت پر رونے لگا اور سچے دل سے توبہ کی اور کچھ قرآن شریف اور بیس مرتبہ دروشری پڑھ کر اس قبرستان والوں کو بخشا جس میں میں تھا اس میں سے جو حصہ مجھے ملا اس کا یہ اثر ہے جو تم دیکھ رہی ہو میری اماں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود دلوں کا نور ہے گناہوں کا کفارہ ہے اور زندہ اور مردہ دونوں کے لیے رحمت ہے یا ربی صلی اللہ وسلم دائمن ابدا اللہ حبیب کا خیر الخل کی کل جبکار احبار رحمۃ اللہ علیہ جو تورات کے بڑے عالم تھے ہیں وہ کہتے کہ اللہ شانو نے حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ صلاۃ والسلام کے پاس وہی بیجی کہ موسیٰ اگر دنیا میں سے لوگ نہ ہو تو میری حمد و صنعت کرتے رہتے ہیں عثمان سے قطرہ پانی کا نہ ٹپکاؤں اور زمین سے ایک دانہ نہ اگاؤں اور بھی بہت سی چیزوں کا ذکر کیا اس کے بعد ارشاد فرمائے اے موسیٰ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ میں تجھ سے سے اس بھی زیادہ قریب ہو جاؤں جس نے تیری زبان سے تیرا کلام اور جتنے تیرے دل سے اس کے خطرات اور تیرے بدن سے اس کی روح اور تیری آنکھ سے اس کی روشنی اور موسیٰ علیہ نبینہ علیہ صلاۃ وسلام نے عرض کیا یا اللہ ضرور بتائے ارشاد و کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قصر سے درود پڑھا کر یا ربی صلی وسلم دائمن ابدا اللہ حبیب کا خیر الخلق کلہمی محمد بن سعید بن مطرف رحمۃ اللہ علیہ جو نیک لوگوں میں سے ایک بزرگ تھے کہتے ہیں کہ میں نے اپنا یہ معمول بنا رکھا تھا کہ رات کو جب سونے کے واضح سے لیٹ تھا تو ایک مقدار معین دروز شریف کی پڑا کرتا تھا ایک رات کو میں بالا خانہ پر اپنا پورا معمول کر کے سو گیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی میں نے دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانہ کے دروازے سے اندر تشریف لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آوری سے بالا خانہ سارا ایک دم روشن ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف کو تریف لائے اور ارشاد فرمے کہ لا اس منہ کو لا جس سے تو کثرت سے مجھ پر درود پڑتا ہے میں اس کو چوموں گا مجھے اس سے شرم آئی کہ میں دہن مبارک کی طرف منہ کروں تو میں نے ادھر سے اپنے منہ کو پیر لیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میرے رخسار پر پیار کیا میری گھبرا میری گھبرا کر ایک دم آنکھ کھل گئی میری گھبراہٹ سے میری بیوی جو میرے پاس پڑی ہوئی تھی اس کی بھی ایک دم آنکھ کھل گئی تو ہمارا سارا بالا خانہ مشک کی خوشبو سے تھا اور مشک کی خوشبو میرے رخسار میں سے آٹھ دن تک آتی رہی یا ربی صلی وسلم دائمن ابدا اللہ حبیبی کا خیر الخلی کل محمد بن مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں بغداد گیا تاکہ کاری قاری ابو بکر بن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ پڑھوں ہم لوگوں کی جماعت ان کی خدمت میں حاضر تھی اور کرایت ہو رہی تھی اتنے میں ایک بڑے میاں ان کی مجلس میں آئے جن کے سر پر بہت ہی پرانا امامہ تھا ایک پرانا کرتا تھا ایک پرانی سی چادر تھی ابو بکر ان کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور ان کو اپنی جگہ بیٹھایا اور ان سے ان کے گھر والوں کے اہل و عیال کی خیر خیریت پوچھی ان بڑے میاں نے کہا رات میرے ایک لڑکا پیدا ہوا گھر والوں نے مجھ سے گیور شہد کی فرمائش کی شیخ ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ میں ان کا ہاتھ سن کر بہت ہی رنجیدہ ہوا اور اسی رنج و غم کی حالت میں میری آنکھ لگ گئی تو میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی حضور اک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمت فرمایا اتنا رنج کیوں ہے علی بن عیسیٰ علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جا اور اس کو میری طرف سے سلام کہنا اور یہ علامت بتانا کہ تو ہر جمعہ کی رات کو اس وقت تک نہیں سوتا جب تک کہ مجھ پر ایک ہزار مرتبہ درود نہ پڑھ لے اور اس جمعہ کی رات میں تو نے سات سو مرتبہ پڑھا تھا کہ تیرے پاس بادشاہ کا آدمی بلانے آ گیا تو وہاں چلا گیا اور وہاں سے آنے کے بعد تو نے اس مقدار کو پورا کیا یہ علامت بتانے کے بعد اس سے کہنا کہ اس نومولود کے والد کو سعودی نار یعنی اشرفیاں دے دے تاکہ یہ اپنی ضروریات میں خرچ کر لے قاری ابو بکر اٹھے اور ان بڑے میاں نو مولود کے والد کو ساتھ لیا اور دونوں وزیر کے پاس پہنچے قاری ابو بکر نے وزیر سے کہا ان بڑے میاں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے پاس بھیجا ہے وزیر کھڑے ہو گئے اور ان کو اپنی جگہ بیٹھایا اور ان سے قصہ پوچھا شیخ ابو بکر نے سارا قصہ سنایا جس سے وزیر کو بہت ہی خوشی ہوئی اور اپنے غلام کو حکم کیا کہ ایک توڑا نکال کر لائے تھوڑا ہمیانی تیلی جس میں دس ہزار کی مقدار ہوتی ہے اس میں سے سو دینار اس نے مولود کے والد کو دیے اس کے بعد سو اور نکالے تاکہ شیخ ابو بکر کو دے شیخ نے ان کے لینے سے انکار کیا وزیر نے اصرار کے کس کو لے لیجئے اس لیے کہ یہ اس بشارت کی وجہ سے کہ آپ نے مجھے اس واقعے کے متعلق سنائی اس لیے کہ یہ واقعہ یعنی ایک ہزار درود والا ایک راز ہے جس کو میرے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا پھر سو دینار اور نکال اور کہا کہ یہ اس کو خوشخبری کے بلے میں ہے کہ تم نے مجھے اس کی بشارت سن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے درود شریف پڑھنے کی اطلاع ہے اور پھر سو اشرفیاں اور نکال اور یہ کہا کہ اس مشقت کے بدلہ میں ہے جو تم کو یہاں آنے میں ہوئی اور اسی طرح سو سو اشرفیاں نکالتے رہے یہاں تک ایک ہزار اشرفیاں نکالی مگر انہوں نے یہ کہہ کر انکار کریا کہ ہم اس مقدار یعنی سو دینار سے زیادہ نہیں لیں گے جن کا حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا یا ربی صلی وسلم دائمن ابدا اللہ حبیبی کا خیر الخلق کل ہوئی عبدالرحیم بن عبدالرحمٰن رحمۃ علیہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ غسل خانہ میں گرنے کی وجہ سے میرے ہاتھ میں بہت سی سخت چوٹ لگ گئی اس کی وجہ سے ہاتھ پر ورم ہو گیا میں نے رات بہت بے چینی میں گزاری میری آنکھ لگی تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں زیارت کی میں نے اتنا ہی عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاد فرمایا کہ تیرے کثرتی درود نے مجھے گھبرا دیا میری آنکھ کھلی تو تکلیف بالکل جاتی رہی تھی اور ورم بھی جاتا رہا تھا یا ربی صلی وسلم دائمن ابدا اللہ حبیب کا خیر الخل کُل ہی ملی علامہ صخاوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ مجھ سے شیخ احمد بن رسلان رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ایک معتمد نے کہا کن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ کتاب القول البدیفی علی الحبیب شفیع جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہی کے بیان میں علامہ سخاوی کی مشہور تعلیف ہے اور اس رسالہ کے اکثر مضامین اسی سے لیے گئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ کتاب پیش کی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا بہت طویل خواب ہے جس کی وجہ سے مجھے انتہائی مسرت ہوئی اور میں اللہ کے اور اس کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کی قبولیت کی امید رکھتا ہوں اور انشاءاللہ دارین میں زیادہ سے زیادہ ثواب کا امیدوار ہوں بھی و مخاطب اپنے پاک نبی کا ذکر خوبیوں کے ساتھ کرتا رہا کر اور دل و زبان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثر سے درود بیچتا رہا کر اس لیے کہ تیرہ درود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر عطر میں پہنچتا ہے اور تیرہ نام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے صلی اللہ علیہ ولا علیہ و صحبی اطبائی تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا کلما ذکر کلّمہ دکر غفلا ان ذکر الغافلون یا ربی صلی وسلم دائمَََََََََََ ابدا علی حبيبى کا خیر الخلق كى علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ ابو بکر بن محمد سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکر بن مجاہد کے پاس کہ میں حضرت ابو بکر بن مجاہد کے پاس تھا کتنے میں شیخ المشائق حضرت شبلی رحمہ اللہ علیہ آئے ان کو دیکھ کر ابو بکر بن مجاہد کڑے ہو گئے ان سے معنی کا کیا ان کی پیشانی کو بوسے دیا میں نے ان سے عرض کیا کہ میرے سردار آپ شبلی کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں کہ آپ اور سارے علماء بغداد یہ خیال کرتے کہ یہ پاگل ہے انہوں نے فرمایا کہ میں نے وہی کیا جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ کو کرتے دیکھا پھر انہوں نے اپنا خواب بتایا کہ مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شبلی حاضر ہوئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور ان کی پیشانی کو بھوسا دیا اور میرے استفسار پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما کہ ہر نماز کے بعد لقت جاکم رسول المانف سکم آخر صورت تک پڑھتا ہے ایک اور روایت میں کہ جب بھی فرض نماز پڑھتا ہے اس کے بعد یہ آت شریفہ لقت جاکم رسول انفسکم پڑھتا ہے اور اس کے بعد تین مرتبہ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ یا محمد پڑھتا ہے ابو بکر کہتے کہ اس خواب کے بعد جب شبلی آئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ نماز کے بعد کیا درود پڑھتے ہو تو انہوں نے یہی بتایا ایک اور صاحب سے اسی نو کا ایک قصہ نقل کیا گیا ہے ابو القاسم خفاف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ ابو بکر بن مجاہد کی مسجد میں گئے ابو بکر ان کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے ابو بکر کے شاگردوں میں اس کا چرچا ہوا انہیں استاذ کے کعب کی خدمت میں وزیر اعظم آئے ان کے لیے تو آپ کھڑے ہوئے نہیں شبلی کے لیے آپ کھڑے ہو گئے انہوں نے فرمایا کہ میں ایسے شخص کے لیے کیوں نہ کھڑا ہوں جس کی تعظیم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے ہیں اس کے بعد <clears throat> استاد نے اپنا ایک خواب بیان کیا اور کہا اور یہ کہا کہ رات میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی تھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ارشاد فرمایا تھا کہ کل تیرے پاس ایک جنتی شخص آئے گا جب وہ آئے تو اس کا اکرام کرنا ابو بکر کہتے کہ اس واقعہ کے دو ایک دن بعد پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں اجارت ہوئی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں شاہ فرمائے کہ ابو بکر اللہ تعالیٰ تمہارے بھی ایسے ہی اکرام فرمائے جیسے کہ تم نے ایک جنتی آدمی کے اکرام کیا میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شبلی کا اعزاز آپ کے یہاں کس وجہ سے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا کہ پانچوں نمازوں کے بعد یہ آیت پڑھتا ہے اگر جاکم رسولم اور اسی برس اس کا یہ معمول ہے یا ربی صلی وسلم دائمن ابدا اللہ حبیبی کا خیر الخل کی کلیہ میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء اللہ عبد الواحد بن زید بصری رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ میں حج کو جا رہا تھا ایک شخص میرا رفیع کے سفر ہو گیا وہ ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرتا تھا میں نے اس سے اس کثرتی درود کا سبب پوچھا اس نے کہا کہ جب میں سب سے پہلے حج کے لیے حاضر ہوا تو میرے ماں باپ بھی ساتھ تو میرے باپ بھی ساتھ تھے جب ہم لوٹنے لگے تو ہم ایک منزل پر سو گئے میں نے خواب میں دیکھا مجھ سے کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ اٹھ تیرا باپ مر گیا اور اس کا منہ کالا ہو گیا میں گھبرائی ہو اٹھا تو اپنے باپ کے منہ پر سے کپڑا اٹھا کر دیکھا تو واقعی میرے باپ کا انتقال ہو چکا تھا اور اس کا منہ کالا ہو رہا تھا مجھ پر اس واقعے سے اتنا غم سوار ہوا کہ میں اس کی وجہ سے بہت ہی مرغوب ہو رہا تھا اتنے میں میری آنکھ لگ گئی میں نے دوبارہ خواب میں دیکھا کہ میرے باپ کے سر پر چار حبشی کالے چہرے والے جن کے ہاتھ میں لوہے کے بڑے بڑے ڈنڈے تھے مسلط ہے اتنے میں ایک بزرگ نہایت حسین چہرہ دو سبز کپڑے پہنے ہوئے تشریف لائے اور نے ان حبشیوں کو ہٹا دیا اور اپنے دست مبارک کو میرے باپ کے منہ پر پھیرا اور مجھ سے اشاعت فرمائے کہ اٹھ اللہ تعالیٰ نے تیرے باپ کے چہرے کو سفید کر دیا میں نے کہا میرے ماں باپا پر قربان آپ کون ہے آپ نے فرمایا میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد سے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ترود کبھی نہیں چھوڑا نظرت المجالس میں ایک اور قصہ اسی کا ابو حامد کزوینی کے حوالے سے نقل کیا ہے ایک شخص اور اس کا بیٹا دونوں سفر کر رہے تھے راستہ میں باپ کا انتقال ہو گیا اور اس کا سر منہ سور جیسا ہو گیا وہ بیٹا بہت روئے اور اللہ جلشن کی برگاہ میں دو اور عاجز کی اتنے میں اس کی آنکھ لگ گئی تو خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص کہہ رہا ہے تیرا باپ سود کایا کرتا تھا اس لیے یہ صورت بدل گئی لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں سفارش کی ہے اس لیے کہ جب یہ آپ کا ذکر مبارک سنتا تو درود بھیجا کرتا تھا آپ کی سفارش سے اس کو اس کی اپنی صورت پر لوٹا دیا گیا روز الفائق نے اسی نو کے ایک اور قصہ نقل کیا ہے وہ حضرت ابو سفیان سوری رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ میں طواف کر رہا تھا میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ہر قدم پر درود ہی پڑھتا ہے اور کوئی چیز تسبیح و تحلیل وغیرہ نہیں پڑتا میں نے اس سے پوچھا اس کی وجہ کیا اس نے پوچھا تو کون ہے میں نے کہا میں سفیان سوری ہوں اس نے کہا کہ اگر تو اپنے زمانے کا یکتا نہ ہوتا تو میں نہ بتاتا اور اپنا راز نہ کھولتا پھر اس نے کہا کہ میں اور میرے والے حج کو جا رہے تھے ایک جگہ پہنچ کر میرا باپ بیمار ہو گیا میں علاج کا اہتمام کرتا رہا کہ ایک دم ان کے انتقال ہو گیا منہ کالا ہو گیا میں دیکھ کر بہت ہی رنجیدہ ہوا اور ان لے لاہ پر اور کپڑے سے اس کا منہ ڈھک دیا اتنے میں میری آنکھ لگ گئی میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک صاحب جن سے زیادہ سین میں نے کسی کو نہیں دیکھا اور ان سے زیادہ صاف ستھرا لباس کسی کا نہیں دیکھا اور ان سے زیادہ بہترین خوشبو میں نے کہیں نہیں دیکھی تیزی سے قدم بڑھے چلے آ رہے انہوں نے میرے باپ کے پر سے کپڑا ہٹایا اور اس کے چہرے پر ہاتھ پیرا تو اس کا چہرہ سفید ہو گیا وہ واپس جانے لگے تو میں نے جلدی سے اس کا کپڑا پکڑ لیا اور میں نے کہا اللہ تعالیٰ پر رحم کرے آپ کون ہے کہ آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے باپ پر مسافرت میں احسان فرمائے وہ کہنے لگی تو مجھے نہیں پہچانتا میں محمد بن عبداللہ صاحب قرآن ہوں صلی اللہ علیہ وسلم یہ تیرا باپ بڑا گناہ گار تھا لیکن مجھ پر کثر سے درود بیچتا تھا جب اس پر مصیبت میں اس کی فریاد کو پہنچا اور میں ہر اس شخص کو فریاد کو پہنچتا ہوں جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجے یا ربی صلی وسلم داعمن ابدا علی حبیب کا خیر الخلق کلہمی کلمی المجالس میں لگے کہ صاحب کسی بیمار کے پاس گئے ان کی نظر کی حالت تھی ان سے پوچھا کہ موت کی کڑواہٹ کیسی مل رہی ہے انہیں کہا مجھے کچھ نہیں معلوم ہو رہا ہے اس لیے کہ میں نے علماء سے سنا ہے کہ جو شخص کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے وہ موت کی تلخی سے محفوظ رہتا ہے یا ربی صلی وسلم دائمًا ابدا اللہ حبیبی کا خیر الخلقی نظرت المجالس میں لکھا ہے کہ صلحہ میں سے ایک صاحب کو حب سے بول ہو گیا انہوں نے خواب میں عارف باللہ حضرت شیخ شہاب الدین ابن رسلان کو جو بڑے زائد اور عالم تھے دیکھا اور ان سے اپنے مرض کی شکایت تکلیف کی انہوں نے فرمایا تو تریا کے مجرب سے کہاں غافل ہے یہ درود پڑھا کر اللہ وسلم وسلم وبارک اللہ روح سیدنا محمد فی الارواح وسلی وسلم علی قلب سیدنا محمد فی القلوب وسلم وسلم علی جسد سیدنا محمد فی الاجساد وسلم وسلم علی قبر سیدنا محمد فی القبور خواب سے اٹھنے کے بعد ان صاحب نے اس درود کو کثر سے پڑھا اور ان کا مرض زائل ہو گیا یا ربی صلی وسلم دائمن ابدا اللہ حبیبی کا خیر الخلقی الخل حافظ ابو نعیم بنعیمر سفی سوری رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ باہر جا رہا تھا میں نے ایک جوان کو دیکھا کہ جب وہ قدم اٹھاتا ہے یا رکھتا ہے تو یوں کہتا ہے اللہ صلی اللہ محمد و اعلیٰ علی محمد میں نے ان سے پوچھا کہ کیا کسی علمی دلیل سے تیرا یہ عمل ہے یا میز اپنی رائے سے اس نے پوچھا تم کون ہو میں نے کہا سفیان سوری اس نے کہا کیا عراق والی سفیان میں نے کہا ہاں کہنے لگا تجھے اللہ کی معرفت حاصل ہے میں نے کہا ہاں ہے اس نے پوچھا کس طرح معرفت حاصل ہے میں نے کہا رات سے دن نکالتا ہے اور دن سے رات نکالتا ہے ماں کے پیٹ میں بچے کی صورت پیدا کرتا ہے اس نے کہا کچھ نہیں پہچانا میں نے کہا پھر تو کس طرح پہچانتے اس نے کہا کسی کام کا پختہ ارادہ کرتا ہوں اس کو فسخ کرنا پڑتا ہے اور کسی کام کے کرنے کی ٹان لیتا ہوں مگر نہیں کر سکتا اس سے میں نے پہچان لیا کہ کوئی دوسری ہستی ہے جو میرے کاموں کو انجام دیتی ہے میں نے پوچھا یہ تیرا درود کیا چیز ہے اس کہا میں اپنی ماں کے ساتھ حج کو گیا تھا میری ماں وہیں رہ گئی یعنی مر گئی ان کا منہ کالا ہو گیا اور اس کا پیٹ پھول گیا جس سے مجھے یہ اندازہ ہوا کیونکہ بہت بڑا گن سخت گناہ ہوا ہے اس سے میں نے اللہ جل شانو کی طرف دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو میں نے دیکھا کہ تہامہ اعجاز سے ایک ابر آیا اس سے ایک آدمی ظاہر ہوا اس نے اپنا مبارک ہاتھ میری ماں کے منہ پر پیرا جس سے وہ بالکل روشن ہو گیا اور پیٹ پر ہاتھ پیرا تو ورم بالکل جاتا رہا میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ کون ہیں کہ میری اور میری ماں کی مصیبت کو آپ نے دور کیا انہوں نے فرمایا کہ میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں میں نے عرض کیا مجھے کوئی وصیت کیجیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب کوئی قدم رکھا کرے یا اٹھایا کرے تو اللہ صلی اللہ محمد والا علی محمد پڑھا کر یا ربی صلی وسلم دائمن ابدا اللہ حبیبی کا خیر الخل كى صاحب احیاء نے لکھے حضور اكض صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رو رہے تھے اور یوں کہہ رہے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپا پر قربان ایک کھجور کا تنہ جس پر سہارا لگا کر آپ ممبر بننے سے پہلے خطبہ پڑھا کرتے تھے پھر جب ممبر بن گئے اور آپ اس پر تشریف لے گئے تو کھجور کا تنہ آپ کے فراق سے رونے لگا یہاں تک کہ آپ نے اپنا دست مبارک اس پر رکھا جس سے اس کو سکون ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ آپ کی امت آپ کے فراق سے رونے کی زیادہ مستحق ہے بہ نسبت تنہ کے یا رسول اللہ سے میرے ماں باپا پر قربان آپ کا علی مرتبہ اللہ کے نزیک اس قدر اونچا ہوا کہ اس نے آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا چنانچہ ارشاد و ما رسول فقط رسول فقط جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپا پر قربان آپ کی فضیلت اللہ کے نزدیک اتنی اونچی ہوئی کہ آپ سے مطالبہ سے پہلے معافی کی اطلاع فرما دی چنانچہ فرمایا اللہ فرما کلمہ عظیم طالم اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے تم نے ان منافقوں کو جانے کی اجازت دی ہی کیوں یا رسول اللہ سے میرے ماں باپ آپ پر قربان آپ کا شان اللہ کے نزدیک ایسا ہے کہ اگر آج کہ آپ اگرچہ زمانے کے اعتبار سے آخر میں آئے لیکن انبیاء کی میساک میں آپ کو سب سے پہلے ذکر کیا گیا چنانچہ ارشاد النبیین میسا کا ہم ومن کا نوح و ابراہیم یا رسول اللہ صلی وسلم میرے ماں باپ پر قربان آپ کی فضیلت اللہ کے یہاں یہ حال ہے کہ کافر جہنم میں پڑے ہوئے اس کی تمنا کریں گے کہ کاش آپ کی اطاعت کرتے اور کہیں گے یا لیتن اطان اللہ و اطان رسول یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ پر قربان اگر حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو اللہ جل شان یہ ج عطا فرمایا ہے کہ پتھر سے نہریں نکال دے تو یہ اس سے زیادہ عجیب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی انگلیوں سے پانی جاری کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ میرے ماں باپ پر قربان اگر سلیمان علیہ السلام کے ہوا ان کو صبح کے وقت میں ایک مہینہ کا راستہ طے کرا دے اور شام کے وقت میں ایک مہینہ کا طے کرا دے تو یہ سے زیادہ عجیب نہیں کہ آپ کا براق کرات کے وقت میں آپ کو ساتویں آسمانوں سے بھی پرے لے جائے اور صبح کے وقت آپ مکہ مکرمہ میں واپس آئیں صلی اللہ علیہ کا اللہ تعالیٰ پر درود بھیجے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ پر قربان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمایا کہ وہ مردوں کو زندہ فرما دے تو یہ اس سے زیادہ نہیں کہ ایک بکری جس کے گوشت کے ٹکڑے آگ میں بون دیے گئے ہیں وہ آپ سے یہ درخواست کرے کہ آپ مجھے نہ کہے اس لیے کہ مجھ میں زہر ملا دیا گیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ ماں باپ میرے ماں باپ پر قربان نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کی ارشاد فرمائے رب لا تذر الارض من الكافرین دیارہ اے رب کافروں میں سے زمین پر بسنے والے کو نہ چھوڑ اگر آپ بھی ہمارے لیے بدعا کر دیتے تو ہم میں سے ایک بھی باقی نہ رہتا بے شک کافروں نے آپ کی پشت مبارک کو روندہ کہ جب آپ نماز میں سجدہ میں تھے آپ کی پشت مبارک پر اون کا بچہ دانہ رکھ دیا گیا اور غزہ میں آپ کے چہرے مبارک کو خون آلود کیا آپ کے دندان مبارک کو شہید کیا اور آپ نے بجائے بد دعا کی ارشاد فرمایا اللہ مغفر لی قومی فن یعلمون اے اللہ میری قوم کو معاف فرما کہ یہ لوگ جانتے نہیں جاہل ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ پر قربان آپ کی عمر کے بہت تھوڑے حصے حصے میں کہ نبوت کے بعد تیئیس سال ہی ملے اتنا بڑا مجمع پر ایمان لایا کہ نوح علیہ السلام کی طویل عمر ایک ہزار برس میں اتنے آدمی مسلمان نہ ہوئے کہ حضرت الوداع میں ایک لاکھ چوبیس ہزار تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تھے اور جو لوگ غائبانہ مسلمان ہوئے حاضر نہ ہو سکے ان کی تعداد اللہ ہی کو معلوم ہے آپ پر ایمان لانے والوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ ہے حدیث اور عزت علی الامم میں ہے رئے تو سوادن کتیرن صد الفقا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اتنی کثیر مقدار میں دیکھا کہ جس نے سارے جہان کو گیر رکھا تھا اور نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے بہت توڑے ہیں قرآن پاک میں ہما آمن ماہ اللہ قلیل یا رسول اللہ صلی اللہ میرے ماں باپ پر قربان کہ اگر آپ اپنے ہم جنسوں ہی کے ساتھ نشست و برخاست فرماتے تو آپ ہمارے پاس کبھی نہ بیٹھتے اگر آپ نکاح نہ کرتے تو مگر اپنے ہی ہم مرتبہ سے تو ہمارے میں سے کسی کے ساتھ بھی آپ کا نکاح نہ ہو سکتا تھا اور اگر آپ اپنے ساتھ کانا نہ کھلاتے مگر ہم اپنے ہم سوروں کو تو ہم میں سے کسی کو اپنے ساتھ کانا نہ کھلاتے بے شک آپ نے ہمیں اپنے پاس بیٹھایا ہماری عورتوں سے نکاح کیا ہمیں اپنے ساتھ کانا کھلایا بالوں کے کپڑے پہنے گدھے پر سواری فرمائی اور اپنے پیچھے دوسروں کو بٹھایا اور زمین پر دستخان بچھا کر کھانا کھایا اور کھانے کے بعد اپنی انگلیوں کو زبان سے چاٹا یہ سب امور آپ نے توازوں کے طور پر اختیار فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ہی آپ پر درود السلام بھیجے یا ربی صلی وسلم دائمن ابدا اللہ حبیبی کا خیر الخلی کلحمی نظرت البساتین میں حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے وہ فرماتے کہ ایک مرتبہ مجھ کو سفر میں پیاس معلوم ہوئی اور شدت پیاس سے بے ہوش ہو کر گر پڑا کسی نے میرے منہ پر پانی چھڑکا میں نے آنکھیں کھولی تو ایک مرد حسین خوبرو کو گھوڑے پر سوار دے گا اس نے مجھ کو پانی پلایا اور کہا میرے ساتھ رہو تھوڑی دیر گزری تھی کہ اس نوجوان نے مجھ سے کہا تم کیا دیکھتے ہو میں نے کہا یہ مدینہ پاک ہے اس نے کہا اتر جاؤ میرا سلام حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا اور عرض کرنا کہ آپ کا خضر آپ کو سلام کہتا ہے شیخ ابو الخیر قطع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے مدینہ منورہ میں مدینہ منورہ میں آیا پانچ دن وہاں قیام کیا کچھ مجھ کو ذوق و لطف حاصل نہ ہوا میں قبر شریف کے پاس حاضر ہوا وہ حد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ السلام کی اور عرض کیا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں آپ کا مہمان ہوں پھر وہاں سے ہٹ کر ممبر کے پیچھے سو رہا خواب میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا حضرت بکر رضی اللہ کی دانی آپ کی دہنے اور حضرت عمر رضی اللہ آپ کے بائیں جانب تھے اور حضرت علی کرم اللہ وہ جو آپ کے آگے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مجھ کو بلائے اور فرمائے اٹھ رسول اللہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے میں اٹھا اور حضرت کے دونوں آنکھوں کے درمیان چوما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹی مجھ کو عنایت فرمائی میں نے آدھی کہی اور جاگا تو آدھی میرے ہاتھ میں تھی اے شیخ ابوالخیر کا قصہ علامہ سخاوی نے کول بدی میں بھی نقل کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نزہ کے ترجمے کچھ تسامہ ہوا کال بدی کے الفاظ یہ اکم تو خم سطح ایام ما ذکت و ضواقہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں پانچ دن رہا اور مجھے ان دونوں میں کوئی چیز چکھنے کو بھی نہ ملی جو کو شک حاصل نہ ہونا ترجمے تسامہ ہے اس ناکارہ کے رسالہ فضا حج کے زیارت مدینہ کے قصے میں آٹھ پر بھی یہ گزر چکا اور اس میں سینوں کے قصہ تئس پر ابن جلا کا بھی وفال وفا سے گزر چکا ہے ہمارے حضرت شیخ المشائق مسن الحن امیر فی الحدیث حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نور اللہ مرکز اپنے رسالہ حرز سمین فی مبشرات النبی الامین جس میں انہوں نے چالیس خواب یا مکاشفات اپنے یا اپنے والد ماجد کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے سلسلے میں تحریر فرمائیں اس میں بارہ پر تحریر فرماتے ہیں کہ ایک روز مجھے بہت ہی بھوک لگی نامعلوم کتنے دن کا فاقہ ہوگا میں نے اللہ شاہ سے دعا کی تو میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روح مقدس آسمان سے اتری اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک روٹی تھی گویا اللہ جل و حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاد فرمایا تھا کہ یہ روٹی مجھے مرحمت فرمائے تیرہ پر تحریر ہے کہ ایک دن مجھے رات کو کھانے کو کچھ نہیں ملا تو میرے دوستوں میں سے ایک شخص دودھ کا پیالہ لایا جس کو میں نے پیا اور سو گیا خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ وہ دودھ میں نے ہی بھیجا تھا یعنی میں نے توجہ سے اس کے دل میں یہ بات ڈالی تھی کہ وہ دین لے کر جائے اور جب اکابر صوفیہ کی توجہات معروف و متواتر ہے تو پھر سید الاولین والآخرین کی توجہ کا کیا پوچھنا الرشا سا پندرہ پر تحریر فرما کہ میرے والد نے مجھ سے بتایا کہ وہ ایک دفعہ بیمار ہوئے تو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرمایا میرے بیٹے کیسی طبیعت ہے اس کے بعد شفا کی بشارت آفرمائی اور اپنی داڑی مبارک میں سے دو بال مرحمت فرمائے مجھے اسی وقت صحت ہو گئی اور جب میری آنکھ کھلی تو وہ دونوں بال میرے ہاتھ میں تھے حضرت شاہ صاحب فرماتے کہ والد صاحب نور المرکدوں نے ان دو بالوں میں سے ایک مجھے مرحمت فرمایا تھا اسی طرح شاہ صاحب اٹھارہ پر تحریر فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد صاحب نے ارشاد فرمایا کہ ابتدائی طالب علم میں مجھے یہ خیال پیدا ہوا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھا کروں مگر مجھے اس میں علماء کے اختلاف کی وجہ سے تردد تھا کہ ایسا کروں یا نہ کروں یعنی خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مجھ خواب میں ایک روٹی مرمت فرمائی حضرات شیخین وغیرہ تشریف فرماتے ہر بکر صدیق رضی اللہ فرمایا الہدایہ مشترکتن میں نے وہ روٹی ان کے سامنے کر دی انہوں نے ایک ٹکڑا توڑ دیا پھر حدمر رضی فرمایا الہدایہ مشترکتن میں نے وہ روٹی ان کے سامنے کر انہوں نے بھی ایک ٹکڑا توڑ دیا پھر حضرت عثمان فرمایا الہدایہ مشترکہ تو میں نے عرض کیا اگر یہی الہدایہ مشترکہ رہا یہ روٹی تو اسی طرح تقسیم ہو جائے گی مجھ فقیر کے پاس کیا بچے گا میرے زمین میں تو یہ کہ صحیح نہیں لکھا ہے لیکن حضرت کی دوسری کتاب الفاظ العارفین میں کچھ اور بھی تفصیل یہ کہ میں نے سونے سوٹنے کے بعد اس پر غور کیا کہ اس کی کیا وجہ کہ حضرات شیخین کے کہنے پر تو میں نے روٹی ان کے سامنے کر دی اور حضرت عثمان رضی اللہ کے فرمانے پر انکار کر دیا میرے ذہن میں اس کی وجہ یہ آئی کہ میری نسبت نقش میری نسبت نقش بندیہ حضرت شریک اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہے نظام سلسلہ چدہ نقش بندیہ دا حضور بندیات وضو رپاک و سلم حضرت ابو بکر سیب تا تدا رگزی آگے وجہ پھر سے انکار نشو کو دوں اور میرا سلسلہ نظب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے ملتا ہے اس لیے دونوں کے حضرات کے سامنے تو مجھے انکار کی ضرورت نہ ہوئی شاہول اللہ صحم اللہ فاروق ہی دے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولاد کے راضی یہ بھی نکو یہ بھی سلسلے طرف نہ نکو نہ واڑ و حضرات و انکار نہ شو اور عثمان سے رضی اللہ تعالیٰ انکار کو عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے میرا نہ تو سلسلے سلوک ملتا تھا نہ سلسلہ نصب اس لیے وہاں بولنے کی ضرورت ہو گئی یہ حدیث الہدایہ مشترکہ والے محدثین کے نزدیک تو متکلم فی ہے اور اس کے متعلق اپنے رسال فج کے ختم پر میں نے دو ایک قصہ ایک بزرگ کا اور دوسرا حضرت امام ابو یوسف فقی الامت کا لکھ چکا ہوں اس جگہ تو یہ بیان کرنا تھا کہ اجود الناس سید الکونے نے علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کی امت پر مادی برکات بھی روز افزوں ہے حضرت شاہ صاحب اللہ نے رسالہ سمین میں انیس پر تحریر فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد نے ارشاد فرمایا کہ وہ رمضان المبارک میں سفر کر رہے تھے نہایت شدید گرمی تھی جس کی وجہ سے بہت ہی مشقت اٹھانی پڑی اسی حالت میں مجھے اونگ آ گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی لذیذ کھانا جس میں چاول اور میٹھا اور زعفران اور گیب خوب تھا نہایت لذیذ زردہ مرحمت فرمایا جس کو خوب سیر ہو کر کھایا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی مرحمت فرمایا جس کو خوب سیر ہو کر پیا جس سے بھوک پیاس جاتی رہی اور زبان کھلی تو میرے ہاتھوں میں سے زعفران کی خوشبو آ رہی تھی ان قصوں میں کچھ تردد نہ کرنا چاہیے اس لیے کہ حدیث سو میں و سال میں ان یتعمنی رب و یسکینی مجھے میرا رب کھلاتا اور پلاتا ہے میں نے ان چیزوں کا ماخذ اور اصل ان چیزوں کا ماخذ اور اصل ان میں موجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کہ میں تم جیسا نہیں ہوں عوام کے اعتبار سے اگر کسی خوش نصیب کو یہ کرامات حاصل ہو جائے تو کوئی معنی نہیں میرے سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ کرامت اولیاء حق ہے قرآن پاک مرت مرم علیہ کے حصہ میں دخل علیہ ذکری المحرابہ وجدہ اندہ رسق وارد ہے یعنی جب بھی حضرت ذکر علیہ السلام کے پاس تشریف لے جاتے تو ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں پاتے اور ان سے دیراف فرماتے کہ اے مریم چیزیں تمہارے پاس کہاں سے آئی وہ کہتی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے آئی ہے بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے بے استحقاق رزق عطا فرماتے ہیں دور منصور کی روایت میں اس رزق کی تفاصیل وارد ہوئی ہیں کہ بغیر موسم کے انگوروں کی زمبیل بری ہوئی ہوتی تھی اور گرمی کے زمانے میں سردی کے پل اور سردی کے زمانہ میں گرمی کے پل یا ربی صلی وسلم دائمن ابدا اللہ حبیب کا خیر الخل کی کل مدینہ الته نه میوه وروړل او یو بزرګ خورم په دې زما یې سره کا سی وو سی پشان دا د دې باغ د دې تذکره خوش نو نو نشته کنه تذکره نشته او حدیث شریف مفهوم واقعي راځي کړه چې حضرت پاک صلی الله علیه وسلم نس کې ولاړو جنت ورته مخامخ شو دا واقعي اورېدل راکړه چې ما ته جنت مخامخ کړی شو او د انګور یو غونچه وه هغه ته مخامخ زما زه غوښتل چې لاس ورواچوم روش کوم چې زما صاحب کرام یو کړی وی بیا مې ویل چې دا به جنت چې دی بیا بیان کې کړی ما خپل لاس یې سار اسف ګلاب جامن راوړي نو چې Все куда куда сама хатам. Да, د سوچ چې اسکی ریټو سکوا سه پوس مې د دې په خوراکونو په مو نه نو ته پوښتنه کې ویجیټیری ډیش بس دا خو دا خو دا دا جزي دا غي بل سور دی کنه دا چې څو دی یو ځل خانګه کې پروګرام بابا جی له روټه کړو کنه ما خام ټیم زما په زمو چې زما راوسته اوس دنه خانقاه ته ودنه شو ما ورته ماشاءالله صحت یې خو نو ما لاس کړو دنه مو د سینې یو سټپ یې واغې چې برنډه کې تا چپلې لر نه کړې د سینې خانقاه جمعه ته ودنه کې بیا هم چپلې لر نه مودي چې چپلې وباس سکه مړه سړي چې مدینه ته خو دې نه راوستي <laughs> ته ماته چې دا چپلې لر کمه Ben kafacık bir sıfır. سړی مدینه ته په نه راغلی چې ته ماته چپل لرته او خو بیا ما سوچ کو چپل بالکل نه وي بالکل نه وي چپل نه وي چپل مفتي صاحب دا حکم دی کنه چې کم بزمه کني لګېدل مونږ هم پکې کوله شفاعت خلا جماعت قرار تک ما جی هغه چپل ته بالکل نه یو چې ماته ګډان راکړي ماشاءالله کوم کپړو کې چې کوم وفات شوي دي که نه هغه پرېږدي ریمنډ مسجد کې بعضې مقیمین او علما خاص د مسجد د پاچه په غونډه کې وو هغې یو پیدا بي که نه یو چې په غونډه کې هغې به زده بیا ما یو نه تپوس کوی خدمت کې متعلي شاه صاحب کوټه وه هغې چې د بعضې مشرانو د خپې چوي او هغې نه شي درک کوي نو هغې سپنجي سکون ولا چپل اچستم دا صرف مزه کې دننه دا نوی روړي وي پاکي وی هغه وړاندې استعمال شي ویني مراراس مسجد کې استعمالي هغه د حکم د پاکي کړه مشران چې کوم پیسې ورکړي کنه تاسو راکړي پیسې سر نو 50 دا برکت د پارسړي کې خو دې چې لګي نه خدایم شو چې ضرورت هم راشي دوی د سر لګولې په کار دی او سکه بابا یې 10 روپے 20 روپے هم پرتی نیک اعمال چې د تا ضایع کیږي بیا وروسته کنه به دا لاک شي نه نیک اعمال چې کوم قبیله شو هغه خپل اجر ثواب مرتب شو بس او شو ګناه ته نه شو د ګناه به بل لیکل کیږي هغه کی چې هغه باندې باندې توبه واسي بس هغه او ګناه داسې عمل چې هغه نعوذ بالله من ذلک کفر ته سړیو بس نو هغه صورت کې به اعمال چې کم زاړه سم رشي وي نه کم ټول حبت شو ختم شو بیا و دوباره کلمه وی مسلمان کیږي به پس هغه نه ول بیا نوی اعمال شروع کړي دنه مخکې جسم را اعمال کړی بیا ټول لاړ ضایع شو ختم شامل شي دي پکې سلسله ډېری د عمر صاحب نام سلسله چلے درې دا انس رضی الله تعالی عنہ چلے درې بلال صاحب رضی الله تعالی عنہ واغه بیا سی بیا دې کټو کې د سلسله شي دي نو ته دې کوم شي نو زما ته بیا خیره کې دا پاتې شي بعضې خلک چې کوم اکثر ډیر په دې تلان په باندې ډېر مینه راشي سره مولا आवाज ولګي خاص کر دا شیعاګان خیر موستلی بعضې داسې ما سید او سادات هم لیدلي چې هغې لکه مولا بیا سیدا مولا ته لکه ته په معنا د سې استعمال اصل مولا یا ګوره ته په معنا د سې استعمال دې شعر مفهوم دی چې زره چا مو او زره زره چا مولا علیم دا مولا مولا معنی په سردار ده چې کله ته په معنی د سردار وې نو بشک دې سي برز زم سردار دی حضور پاک زم سردار دی او کنوز بالله من ذلک ته مولا په معنی د رب وې нет, но... А, ну, بیا هغه چې شو نه هغه کفر ته شرزمي وتوي هيك خربوش دي الحمد لله ولي پورا خطبه نه ولي کې بیا معنا تشریح کړ سایت تم دی او استاد یې غړیو انځ معنی خو ولي دوست مصاحب آقا سردار پنځه معنی کړې پنځه بل دا هر ځکه خپل دغه راځي معنا یا هر ځکه شیطان خو دا خدای په معنی کې او الوهیت کې واخلي دا رنګ بعض اوقات دا بریلی حضرت مولویت په معنی کې اخلي ناغه خو غلطه خبره باقي زموږ حضرات که ووایي نو هغه یې په معنا د سردار اخلي نو سیدنا و مولانا په معنا د سردار راځي ګاډي مو چې کوم کې په دغه مسجد ورو لیدل صحیح دنه به ګرمي زیاته وي تاسو ځان ته دلته کې یو واچوئ دروازې یاره نن چې ګرمي بیا زه نن ډېره کافي ګرمي وه او دننه به زه ګرم نو په تاسو ځان ته بستره یا بالښت اچوي نو دلته واچوي داسې به دغوی داسې یخ دی په مقابله ته چې دا د چپ او د پکی منځ کې چې فاصله زیاتې فاصله هغه هوا یخی چت سره چې څومره پکې نږدې وي هوا ګرمه راغورځي چپ